سفیان بن اینا نے امر سے انہوں نے ابو عباس سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن امر رضی اللہ سے روایت کی کہا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے مجھ سے اشارت فرمایا کیا مجھے خبر نہیں دی گئی کہ تم رات بھر قیام کرتے ہو اور روزانہ دن کا روزہ رکھتے ہو میں نے عرض کی میں یہ کام کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ کام کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری آنکھیں اندر کو دھس جائیں گے اور تمہاری جان کمزور ہو جائے گی تم پر تمہاری آنکھ کا حق ہے تمہاری اپنی ذات کا حق ہے اور تمہارے گھر والوں کا حق ہے قیام کرو اور نیند بھی لو روزہ رکھو بھی اور روزہ چھوڑو بھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو اڑتیس